ایمان کو مضبوط کرنا ایک جامع ترمزی نمبر دو ہزار تین سو سترہ میں موجود ایک حدیث میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نصیحت فرمائی کہ مسلمان اس وقت تک اپنے اسلام کو بہترین نہیں بنا سکتا جب تک کہ وہ ان چیزوں سے اجتناب نہ کرے جن سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے اس حدیث میں ایک ہماگیر نصیحت ہے جس کا اطلاق زندگی کے ہر پہلو پر ہونا چاہیے اس میں ایک شخص کی تقریر کے ساتھ ساتھ ان کے دیگر جسمانی عمال بھی شامل ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مسلمان اپنے ایمان کو مکمل کرنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ ان باتوں سے اجتناب کرے قول و فیل سے جن سے ان کا کوئی تعلق نہیں اور اس کے بجائے وہ خود کو ان کاموں میں مشغول رکھیں جو کرتے ہیں انسان کو ان باتوں کو بہت سنجیدگی سے لینا چاہیے جو اس کے ساتھ ہیں اور اسلام کی تعلیمات کے مطابق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے ان ذمہ داریوں کو پورا کرنے کی کوشش کریں یہ نوٹ کرنا ضروری ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی سوچ اور خواہشات کے مطابق چیزوں سے گریز کرے تو وہ اپنا ایمان مکمل نہیں کر سکے گا لیکن جو اپنا ایمان کامل کرتا ہے وہ ان چیزوں سے اجتناب کرتا ہے جن سے بچنے کی اسلام نے نصیحت کی ہے یعنی اپنے تمام فرائض کو پورا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تمام گناہوں اور ان چیزوں سے بچنا چاہیے جو اسلام میں ناپسندیدہ ہیں اور غیر ضروری حلال چیزوں کے زیادہ استعمال سے بھی بچنا چاہیے اس فضیلت کو حاصل کرنا ایمان کی فضیلت کی ایک خصوصیت ہے جس کا ذکر صحیح مسلم نمبر 99 کی حدیث میں ہے یہ اس وقت ہوتا ہے جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرتا ہے کہ گویا وہ اس کا مشاہدہ کر سکتا ہے یا وہ کم از کم اللہ سے پوری طرح واقف ہو جاتا ہے ان کے ہر خیال اور عمل کا مشاہدہ کرنے والا اس الہی نگرانی سے آگاہ ہونا ایک مسلمان کو ہمیشہ گناہوں سے پرہیز کرنے اور امال صالحہ کی طرف جلدی کرنے کی ترغیب دے گا جو ان چیزوں سے پرہیز نہیں کرتا جن سے کوئی تعلق نہیں وہ اس درجہ فضیلت کو نہیں پہنچ سکتا ان چیزوں سے اجتناب کرنے کا ایک بڑا پہلو جن سے انسان کو کوئی سروکار نہیں ہوتا ہے اس کا تعلق تقریر سے ہے گناہوں کی کثرت اس وقت ہوتی ہے جب انسان ایسے الفاظ کہے جن سے کوئی تعلق نہ ہو جیسے غیبت اور غیبت فضول گفتگو کی تعریف یہ ہے کہ جب کوئی شخص ایسے الفاظ کہے جو گناہ کے نہ ہوں لیکن بیکار ہوں اور اس لیے ان کی فکر نہ ہو جیسا کہ صحیح بخاری نمبر دو ہزار چار سو آٹھ میں موجود حدیث سے ثابت ہے کہ لغ بات اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے لاتعداد دلائل لڑائیاں اور یہاں تک کہ جسمانی نقصان صرف اس وجہ سے ہوا ہے کہ کسی نے ایسی بات کی جس سے انہیں کوئی سروکار نہیں تھا بہت سے خاندان تقسیم ہو چکے ہیں بہت سی شادیاں ختم ہو چکی ہیں کیونکہ کسی کو ان کے کاروبار پر کوئی اعتراض نہیں تھا اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مفید کلام کی مختلف اقسام کی نصیحت فرمائی ہے جس سے لوگوں کو خود فکر مند ہونا چاہیے باب چار النسا آیت ایک سو چودہ ان کی زیادہ تر نجی گفتگو میں کوئی بھلائی نہیں ہے سوائے ان لوگوں کے جو صدقہ کرنے کا حکم دیتے ہیں یا جو حق ہے یا لوگوں کے درمیان صلح کرواتے ہیں اور جو کوئی یہ کام اللہ کی رضامندی کے لیے کرے گا تو ہم اسے بہت بڑا اجر دیں گے در حقیقت ایسے الفاظ کا بولنا جو انسان کے لیے فکر مند نہ ہوں لوگوں کے جہنم میں داخل ہونے کی بنیادی وجہ ہوگی جامع ترمزی نمبر دو ہزار چھ سو سولہ میں موجود ایک حدیث میں اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اسی لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جامع ترمزی نمبر دو ہزار چار سو بارہ میں موجود ایک حدیث میں نصیحت فرمائی کے تمام تقریریں شمار ہوں کسی شخص کے خلاف جب تک کہ اس کا تعلق نیکی کی نصیحت برائی سے منع کرنے اور اللہ تعالیٰ کے ذکر سے نہ ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ تقریر کی دیگر تمام شکلیں کسی شخص کی فکر نہیں ہیں کیونکہ ان سے انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا یہ نوٹ کرنا ضروری ہے کہ اچھی نصیحت کرنا ہر اس چیز کو شامل کرتا ہے جو کسی کی دنیاوی اور مذہبی زندگی میں فائدہ مند ہو جیسے کہ وہ پیشہ لہذا مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ قول و فیل کے ذریعے ان باتوں سے بچنے کی کوشش کریں جن سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے تاکہ وہ اپنا ایمان کامل کر سکیں سیدھے الفاظ میں جو شخص ان چیزوں کے لیے وقت لگاتا ہے جن سے کوئی سروکار نہیں ہوتا وہ ان چیزوں میں ناکام ہو جاتا ہے جن سے ان کا تعلق ہے اور جو اپنے آپ کو ان چیزوں میں مشغول رکھتا ہے جو ان سے متعلق ہیں وہ ان چیزوں پر خرچ کرنے کے لیے وقت نہیں پائے گا جو ان سے متعلق نہیں ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دونوں جہانوں میں کامیابی حاصل کریں گے آخر میں جو اپنے آپ کو ان چیزوں میں مشغول رکھتا ہے جو ان سے متعلق ہیں وہ تمام مفید دنیاوی اور دینی چیزوں کو مکمل کر لیتا ہے جن کے وہ ذمہ دار اور اس لیے ذہنی سکون حاصل کر لیتے ہیں تناؤ کے اہم ذرائع میں سے ایک یہ ہے کہ جب کوئی اپنے آپ کو ایسی چیزوں میں مشغول کر لیتا ہے جن سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے کیونکہ یہ اسے اپنی دنیاوی اور مذہبی ذمہ داریوں کو پورا کرنے سے روکتا ہے صحیح طریقے سے برتاؤ کرنے سے کسی کو اپنی اہم ذمہ داریوں کو پورا کرنے کا موقع ملے گا اور اس بات کو یقینی بنایا جائے گا کہ ان کے پاس آرام کرنے اور ان چیزوں کو کرنے کے لیے کافی وقت ملے جن سے وہ لطف اندوز ہوں ایمان کو مضبوط کرنا دو صحیح مسلم نمبر 169 میں موجود ایک حدیث میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مختصر مگر دور رس نصیحت فرمائی انہوں نے لوگوں کو نصیحت کی کہ اللہ تعالیٰ پر اپنے ایمان کا صدق دل سے اعلان کریں اور پھر اس پر ثابت قدم رہیں اپنے ایمان پر ثابت قدم رہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی کے تمام پہلوؤں میں اللہ تعالیٰ کی مخلصانہ اطاعت میں جد و جہد کرے اس میں اللہ تعالیٰ کے احکام کی تکمیل پر مشتمل ہے جو اس سے متعلق ہیں جیسے فرض روزے اور جو لوگوں سے تعلق رکھتے ہیں جیسے کہ دوسروں سے حسن سلوک کرنا اس میں اسلام کی ان تمام مموات سے پرہیز کرنا بھی شامل ہے جو ایک شخص اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ہے اور جو دوسروں کے درمیان ہے ایک مسلمان کو بھی صبر کے ساتھ تقدیر کا سامنا کرنا چاہیے اور یہ یقین رکھتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے بہترین چیز کا انتخاب کرتا ہے باب دو البقرہ آیت دو سو سولہ لیکن شاید آپ کو کسی چیز سے نفرت ہو اور وہ آپ کے لیے اچھی ہو اور شاید آپ کو ایک چیز پسند ہے اور وہ آپ کے لیے بری ہے اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے آخر میں ان پہلوؤں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات کے مطابق پورا کرنا شامل ہے باب تین علی عمران آیت اکتیس کہہ دو کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا ثابت قدمی میں دونوں قسم کے شرک سے پرہیز شامل ہے سب سے بڑی قسم وہ ہے جب کوئی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور چیز کی عبادت کرتا ہے معمولی قسم یہ ہے کہ جب کوئی نیک کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی خاطر جیسے دکھاوا کرنا سنن ابن ماجہ نمبر تین ہزار نو سو نواسی میں موجود ایک حدیث میں اس کی تنبی کی گئی ہے لہذا استقامت کا ایک پہلو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے عمل کرنا ہے اس میں ہر وقت اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنا اور چری چننے سے پرہیز کرنا شامل ہے کہ کب اور کن اسلامی تعلیمات پر کوئی شخص اپنی خواہشات کے مطابق عمل کرے گا ثابت قدمی میں خود کو دوسروں کی اطاعت اور خوشنودی کے بجائے خلوص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا شامل ہے اگر کوئی مسلمان اپنے آپ کو دوسروں کو خوش کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ نہ ان کی خواہشات اور نہ ہی لوگ انہیں اللہ تعالیٰ سے محفوظ رکھیں گے دوسری طرف جو اللہ تعالیٰ کا سچے دل سے فرمابردار ہے وہ ہر چیز سے محفوظ رہے گا خواہ یہ حفاظت ان پر ظاہر نہ ہو اپنے عقیدے پر ثابت قدم رہنے میں یہ شامل ہے کہ قرآن مجید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا اور اسے ہٹنے والے راستے کو اختیار نہ کرنا جو اس راہ کو اختیار کرنے کی کوشش کرے گا اسے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہوگی کیونکہ یہی ان کے ایمان پر ثابت قدم رہنے کے لیے کافی ہے باب چار النسا آیت انسٹھ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور ان لوگوں کی جو تم میں سے حاکم ہیں جیسا کہ اس آیت سے اشارہ کیا گیا ہے ثابت قدم رہنے کا ایک پہلو ہر اس شخص کی اطاعت ہے جس کے احکام و نصیحت کی جوڑے اللہ تعالیٰ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخلصانہ اطاعت میں ہے چونکہ لوگ کامل نہیں ہیں وہ بلا شبہ غلطیاں کریں گے اور گناہ کریں گے لہذا ایمان کے معاملات میں ثابت قدم رہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان کو کامل ہونا چاہیے بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر سختی سے عمل کرنے کی کوشش کریں جیسا کہ پہلے بیان کیا گیا ہے اور اگر وہ کوئی گناہ کر بیٹھیں تو سچے دل سے توبہ کریں اس کی طرف باب اکتالیس فصیلت آیت چھ میں اشارہ کیا گیا ہے تو سیدھا اس کی طرف چلو اور اس سے معافی مانگو اس کی مزید تائید جامع ترمزی نمبر 1987 میں موجود ایک حدیث سے ہوتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے اور کسی نیک عمل سے سرزد ہونے والے معمولی گناہ کو مٹانے کی تلقین کی گئی ہے امام مالک کی موتا کتاب دو حدیث نمبر سینتیس میں موجود ایک اور حدیث میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو نصیحت کی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر ثابت قدم رہنے کی پوری کوشش کریں اگرچہ وہ اس پر عمل کریں یہ مکمل طور پر کرنے کے قابل نہیں ہے لہذا ایک مسلمان کا فرض ہے کہ وہ اپنے ارادے اور جسمانی عمل کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی ثابت قدمی سے اس کو پورا کرے انہیں کمال حاصل کرنے کا حکم نہیں دیا گیا کیونکہ یہ ممکن نہیں ہے یہ جاننا ضروری ہے کہ کوئی شخص اپنے جسمانی عمال کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں ثابت قدم نہیں رہ سکتا جب تک کہ وہ اپنے روحانی قلب کو پہلے پاک نہ کرے جیسا کہ سنن ابن ماجہ نمبر 3984 میں موجود ایک حدیث میں اشارہ کیا گیا ہے کہ جسم کے اعضا صرف اسی صورت میں کام کریں گے جب روحانی قلب پاک ہو دل کی پاکیزگی صرف قرآن پاک کی تعلیمات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے سے حاصل ہوتی ہے ثابت قدمی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی زبان پر قابو رکھے جیسا کہ یہ دل کا اظہار کرتی ہے زبان پر قابو رکھے بغیر اللہ تعالیٰ کی اطاعت ممکن نہیں جامع ترمزی نمبر دو ہزار چار سو سات میں موجود حدیث میں اس کی تلقین کی گئی ہے آخر میں اگر اللہ تعالیٰ کی ثابت قدمی میں کوئی کمی واقع ہو جائے تو اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کرنی چاہیے اور لوگوں سے معافی مانگنی چاہیے اگر اس میں ان کے حقوق شامل باب چھیالیس الحقاف آیت تیرہ بے شک جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر وہ را راست پر رہے ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے ایمان کو مضبوط کرنا تین صحیح مسلم نمبر ننانوے میں موجود ایک طویل حدیث میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایمان کی فضیلت کا مفہوم بیان فرمایا اس فضیلت سے مراد اللہ تعالی بزرگی اور مخلوق کے ساتھ سلوک اور برتاؤ ہے فضیلت کے ساتھ عمل کرنے کا تذکرہ پورے قرآن پاک میں کیا گیا ہے جیسے کہ باب دس یونس آیت چھبیس ان کے لیے جنہوں نے بہترین کام کیا ہے بہترین اجر ہے اور اضافی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحیح مسلم نمبر چار سو انچاس اور چار سو پچاس میں موجود احادیث میں اس آیت کی وضاحت فرمائی ہے اس آیت میں اضافی لفظ سے مراد یہ ہے کہ جب اہل جنت کو اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا آلی یہ انعام اس مسلمان کے لیے فائدہ مند ہے جو کمال کے ساتھ کام کرتا ہے کیونکہ وہ اپنی زندگی کو اس طرح گزارنا ہے کہ گویا وہ اللہ تعالیٰ کی گواہی دے سکتا ہے ہر وقت اپنے ظاہری اور باطن کا مشاہدہ کرتا ہے ایک ایسا شخص جو ایک طاقتور اتھارٹی کو دیکھ سکتا ہے وہ ان کے خوف سے کبھی بدتمیزی نہیں کرے گا درحقیقت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار کسی کو نصیحت کی کہ وہ ہمیشہ ایسا برتاؤ کرے جیسے کہ وہ ایک نیک آدمی جس کا وہ احترام کرتا ہے اسے مسلسل دیکھ رہا ہو امام تبرانی کی المجم الکبیر نمبر پانچ ہزار پانچ سو انتالیس میں موجود ایک حدیث میں اس کی نصیحت کی گئی ہے جو شخص اس طریقے پر عمل کرے گا وہ بہت کم گناہوں کا ارتکاب کرے گا اور ہمیشہ نیکیوں کی طرف جلدی کرے گا یہ رویہ اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا کرتا ہے اور دنیا میں آزمائش کی آگ اور آخرت میں جہنم کی آگ سے ڈھال کا کام کرتا ہے یہ چوکسی اس بات کو یقینی بنائے گی کہ انسان نہ صرف اللہ تعالیٰ کے تئیں اپنے تمام فرائض کو پورا کرتا ہے بلکہ یہ مخلوق کے تئیں اپنی ذمہ داریوں کو نبھانے کی ترغیب بھی دیتا جس کی چوٹی خلوص دل سے دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے یہ شخص جامع ترمیزی نمبر دو سو اکاون میں موجود حدیث کو پورا کرے گا جس میں یہ نصیحت ہے کہ کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ دوسروں کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے فضیلت کا یہ درجہ اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ صحیح نیت کے ساتھ عمل کیا جائے جو کہ ایمان کی بنیاد ہے صحیح بخاری میں موجود حدیث نمبر ایک کے مطابق کامیابی اس کے لیے یقینی ہے جو نیک عمل کرتا ہے اور صحیح نیت کے ساتھ حسن سلوک کا مظاہرہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ایک شخص جتنا اچھا عمل کرتا ہے اس کا ایمان اتنا ہی مضبوط ہوتا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ مسلمان بن جاتا ہے جو غفلت سے دور رہتا ہے اور اسلام کی تعلیمات کے مطابق اپنی آخرت اور دنیاوی زندگی کو سنوارنے کے لیے ہمیشہ جد و جہد کرتا رہتا ہے اس بات کا اندیشہ ہے کہ اس انعام کے برعکس ان لوگوں کو ملے گا جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے روگردانی کی چونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ہما گیر نگاہوں سے بے خوف زندگی گزاری آخرت میں وہ اس کے دیدار سے پردے میں رہیں گے باب تراسی المفین آیت پندرہ نہیں یقیناً اس دن ان کے رب کی طرف سے وہ الگ الگ ہو جائیں گے جو لوگ عمل کے اس درجے تک پہنچنے میں ناکام رہتے ہیں گویا وہ اللہ تعالیٰ کی گواہی دے رہے ہیں ان پر لازم ہے کہ زیر بحث مرکزی حدیث میں دی گئی نصیحت کے دوسرے حصے پر عمل کرے یعنی یہ یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مسلسل نگرانی کر رہا ہے اگرچہ یہ حالت درجے میں اس شخص کے مقابلے میں کم ہے جو اس طرح عمل کرتا ہے جیسے وہ اللہ تعالیٰ کا مشاہدہ کرتا ہے کوئی بھی کم نہیں یہ اللہ تعالیٰ کے سچے خوف کو اپنانے کا بہترین طریقہ ہے جیسا کہ پہلے ذکر کیا گیا ہے یہ رویہ انسان کو گناہوں سے روکے گا اور نیک کاموں کی طرف ترغیب دے گا جیسا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام تبرانی کی کتاب المجم الکبیر سات ہزار نو سو پینتیس میں ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس ذہنیت کو اپنانے کی کوشش کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے سایہ عطا فرمائے گا سربلند اللہ تعالیٰ کی الوہی موجودگی کا تذکرہ پورے قرآن پاک میں ہے جیسے کہ باب ستاون الحدید آیت چار اب جہاں کہیں بھی ہوں وہ آپ کے ساتھ ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سی احادیث میں اللہ تعالیٰ کی بارگان الہی کے حقیقی شعور کو اپنانے کی تلقین فرمائی ہے مثال کے طور پر صحیح بخاری نمبر سات ہزار چار سو پانچ میں موجود ایک الہی حدیث میں اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا ہے کہ وہ اس کے ساتھ ہے جو اسے یاد کرتا ہے یہی وجہ ہے کہ حل الاولیاء جلد ایک صفحہ چوراسی اور پچاسی میں امیر المومنین علی بن ابو طالب رضی اللہ عنہ کے بارے میں آیا ہے کہ وہ شان و شوقت سے کنارہ کش ہو گئے مادی دنیا کا اور تنہا رات میں سکون ملا یعنی لوگوں کی صحبت کے بجائے اللہ تعالیٰ کی صحبت طلب کی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ الہی کی بیداری کو اپنانا نہ صرف گناہوں سے روکتا ہے اور نیک امال کی ترغیب دیتا ہے بلکہ یہ تنہائی اور افسردگی سے بھی بچاتا ہے ایک شخص ذہنی صحت کے مسائل سے بہت کم متاثر ہوتا ہے جب وہ مسلسل کسی ایسے شخص سے گھرا رہتا ہے جو ان سے پیار کرتا ہے اور ان کی مدد کرتا اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر مخلوق سے کوئی محبت نہیں کرتا اور اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ہر طرح کی مدد کا ذریعہ ہے لہذا فضیلت کے ساتھ کام کرنے سے کسی کے ایمان امال جذباتی کیفیت اور وسیع تر معاشرے کو فائدہ ہوتا ہے ایک مسلمان کو ان لوگوں کی طرح بننے سے گریز کرنا چاہیے جو اللہ سبحانہ اوتال کو ان پر نظر رکھنے والوں میں سب سے زیادہ حقیر سمجھتے یہ ایک شدید روحانی بیماری ہے جو اللہ تعالیٰ اور مخلوق کے ساتھ ہر قسم کے گناہوں اور برے سلوک کی طرف لے جاتی ہے جو شخص مسلسل نظر الہی کو یاد کرتے ہوئے نچلے درجے پر عمل کرتا ہے وہ آخر کار بلندی تک پہنچ جاتا ہے اور اس طرح زندگی گزارتا ہے کہ گویا وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے اور ان کی ظاہری اور باطنی حالتوں کا مسلسل مشاہدہ کر رہا ہے اس طریقے سے زندگی گزارنا ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی مستقل اطاعت کو یقینی بناتا ہے ایمان کی فضیلت کے دونوں درجے اس وقت حاصل ہوتے ہیں جب کوئی اسلامی علم سیکھتا اور اس پر عمل کرتا ہے جتنا زیادہ وہ یہ کریں گے اتنا ہی زیادہ وہ خدائی موجودگی سے آگاہ ہوں گے اس طرز عمل پر ثابت قدم رہنا پھر ایمان کی فضیلت کا باعث بنے گا ایمان کو مضبوط کرنا چار صحیح بخاری نمبر چھ ہزار چار سو سات میں موجود ایک حدیث میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نصیحت فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والے اور نہ کرنے والے کے درمیان فرق ایک زندہ انسان جیسا ہے ایک مردہ شخص کو ان مسلمانوں کے لیے ضروری ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوط تعلق قائم کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ دنیا اور آخرت کی تمام مشکلات پر کامیابی کے ساتھ قابو پا سکیں اللہ تعالیٰ کو زیادہ سے زیادہ یاد کریں سادہ الفاظ میں وہ جتنا زیادہ اسے یاد کریں گے اتنا ہی زیادہ وہ اس اہم مقصد کو حاصل کریں گے یہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے تین درجوں پر عملاً عمل کرنے سے حاصل ہوتا ہے پہلا درجہ اللہ تعالیٰ کو اندرونی طور پر اور خاموشی سے یاد کرنا ہے اس میں اپنی نیت کو درست کرنا بھی شامل ہے تاکہ وہ صرف اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے عمل کرے دوسرا اللہ تعالیٰ کو زبان سے یاد کرنا اس میں اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے طریقوں سے بات کرنا آخاموش رہنا شامل ہے جیسا کہ صحیح مسلم نمبر 176 میں موجود حدیث میں اس کا حکم دیا گیا ہے کہ جب کسی کے پاس کہنے کے لیے کچھ اچھا نہ ہو تو خاموش رہنا ایک نیک عمل ہے اور اس لیے اللہ تعالیٰ کے ذکر کا حصہ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کا سب سے اعلیٰ اور مؤثر طریقہ عملاً اسے اعضا کے ساتھ یاد کرنا ہے یہ اس کے احکام کو پورا کرنے اس کی ممانتوں سے اجتناب کرنے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات کے مطابق صبر کے ساتھ تقدیر کا مقابلہ کرنے سے حاصل ہوتا ہے جو ایسا کرے گا وہ ان نعمتوں کو استعمال کرے گا جو انہیں عطا کی گئی ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے لیکن اس کے لیے اسلامی علم حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے جو کہ دونوں جہانوں کی تمام بھلائیوں اور کامیابیوں کی جڑ ہے پہلے دو درجوں پر رہنے والوں کو ان کی نیت کے اعتبار سے ثواب ملے گا لیکن ان کے ایمان اور تقو میں اس وقت تک اضافہ ہونے کا امکان نہیں ہے جب تک کہ وہ ذکر الہی کے تیسرے اور اعلی درجے تک نہ پہنچ جائے تینوں سطحوں کو پورا کرنے والے کو دونوں جہانوں میں دماغ اور جسم کی سلامتی کا وعدہ کیا گیا ہے باب تیرا اللہ آیت اٹھائیس بلا شبہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے اور باب سولہ النحل آیت ستانوے جس نے نیک عمل کیا خواہ وہ مرد ہو یا عورت حالانکہ وہ مومن ہے ہم اسے ضرور پاکیزہ زندگی دیں گے اور ان کو ان کے بہترین عمال کے مطابق ضرور اجر دیں گے بدقسمتی سے بہت سے مسلمان جو اپنے واجبات کو پورا کرتے ہیں اور رضاکارانہ عبادت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ان درجات کو نظر انداز کرتے ہیں اور ان کو پورا کرنے میں ناکام رہتے ہیں اور نجتا وہ اپنی عبادت اور نیک امال کے باوجود اس دنیا میں سکون حاصل کرنے میں ناکام رہتے ہیں ایمان کو مضبوط کرنا پانچ صحیح بخاری کی حدیث نمبر پانچ سو چوہتر میں ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ وصیت فرمائی کہ جو شخص دو ٹھنڈی نمازیں قائم کرے گا وہ جنت میں جائے گا دو ٹھنڈی فرض نمازوں سے مراد فجر اور زہر کی فرض نمازیں ہیں فجر اور عصر کیونکہ ان دونوں اوقات میں موسم دیگر اوقات کی نسبت ٹھنڈا ہوتا ہے یعنی طلوع آفتاب سے پہلے اور غروب آفتاب سے پہلے فرض نمازوں کو قائم کرنے میں ان کی تمام شرائط اور آداب کو صحیح طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات کے مطابق پورا کرنا شامل ہے جیسے کہ انہیں وقت پر ادا کرنا در حقیقت ان کے پیش آتے ہی پیش کرنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب ترین امال میں سے ایک ہے صحیح مسلم نمبر دو سو باون میں موجود حدیث میں اس کی تلقین کی گئی ہے اگرچہ پانچ فرض نمازیں ہیں جن کا ابھی قائم ہونا ضروری ہے لیکن زیر بحث مرکزی حدیث میں صرف دو کا ذکر ہوا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دونوں نمازیں غالباً قائم کرنا مشکل ترین ہیں فجر کی فرض نماز ایسے وقت میں ہوتی ہے جب اکثر لوگ سو رہے ہوتے ہیں لہذا اسے صحیح طریقے سے پیش کرنے کے لیے اپنے آرام دہ بستر کو چھوڑنے کے لیے بہت زیادہ توانائی اور حوصلہ افزائی کی ضرورت ہوتی ہے زہر کی فرض نماز زیادہ تر ایسے وقت میں ہوتی ہے جب زیادہ تر لوگ اپنا کام کا دن مکمل کر چکے ہوتے ہیں اور تھکے ہارے گھر لوٹ چکے ہوتے ہیں لہذا فرض نماز کو صحیح طریقے سے ادا کرنے کے لیے تھکا دینے والے اور یہاں تک کہ دباؤ والے دن کے بعد آرام کو چھوڑنا مشکل ہے لہذا اگر کوئی ان دونوں نمازوں کو صحیح طور پر قائم کر لے تو وہ اللہ تعالی کی رحمت سے دوسری فرض نمازوں کو جو عام طور پر زیادہ آسان اوقات میں ادا کرتا ہے آسانی سے ادا کرے گا لہذا مسلمانوں کو اپنی تمام فرض نمازوں کو قائم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کیونکہ یہ اسلام کی اصل ہے اور یہ حقیقت میں عقیدہ کو کفر سے الگ کرتی ہے اس کی تصدیق جامع ترمزی نمبر دو ہزار چھ سو اٹھارہ میں موجود حدیث سے ہوئی ہے آخر میں یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ زیر بحث مرکزی حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی شخص صرف پانچ فرض نمازوں کی ادائیگی سے ہی کامیابی حاصل کر سکتا ہے جبکہ اللہ تعالیٰ اور لوگوں کے لیے اپنے دیگر واجبات اور ذمہ داریوں سے غفلت برتتا ہے در حقیقت ان کی فرض نمازوں کو قائم کرنے والا اپنے تمام واجبات اور ذمہ داریوں کو پورا کرنے کی کوشش کرے گا کیونکہ یہ فرض نمازوں کے قیام کا ایک نتیجہ ہے باب انتیس الانکبوت آیت پینتالیس بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے اس کے علاوہ حدیث اس شخص کے لیے جنت کی ضمانت دیتی ہے جو اپنی فرض نمازیں قائم کرتا ہے لیکن اس بات کی ضمانت نہیں دیتا کہ وہ اپنے گناہوں کے نتیجے میں پہلے جہنم میں داخل نہیں ہوں گے اس لیے ہمیشہ کی طرح قرآن مجید کی آیات اور احادیث کو ان کے صحیح تناظر میں سمجھنا چاہیے ایمان کو مضبوط کرنا چھ نمبر چار ہزار ایک سو اوسٹھ میں موجود ایک حدیث میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نصیحت فرمائی کہ مضبوط ممن اللہ تعالیٰ کے نزدیک کمزور مومن سے زیادہ محبوب ہے یہ لازمی طور پر جسمانی طاقت کا حوالہ نہیں دیتا جسے کوئی نیک امال انجام دینے کے لیے استعمال کرتا ہے لیکن اس سے مراد ایمان کا یقین حاصل کرنے کے لیے اسلامی علم حاصل کرنا اور اس پر عمل کرنا بھی ہے پختہ ایمان رکھنے والا اپنے علم کے مطابق ہر مشکل اور آسانی کے وقت اللہ تعالیٰ اور لوگوں کے لیے اپنے فرائض کو صحیح طریقے سے ادا کرے گا جبکہ ایک کمزور مومن اللہ تعالیٰ اور مشکل حالات میں لوگوں کے لیے اپنے فرائض میں آسانی سے ناکام ہو جاتا ہے اس کے علاوہ کمزور مومن کا ایمان دوسروں کی اندھی تکلیف پر مبنی ہے نہ کہ اسلامی علم پر اندھی تقلید نئے علم کے حصول کے ذریعے اپنے رویے کو بہتر بنانے سے روکتی ہے اور یہ اکثر منحرف طریقوں کی طرف لے جاتی ہے خاص طور پر جب نقل کرنے والا شخص خود جاہل ہوتا اندھی تقلید اس وقت کافی نہیں ہوتی جب کسی کو مشکل حالات کا سامنا ہو جس کے لیے ثابت قدمی کی ضرورت ہوتی ہے جس کی جڑ خود اسلامی علم حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے میں ہے مثال کے طور پر جس کے پاس اسلامی علم نہیں ہے وہ آسانی سے تقدیر سے سوال کرتا ہے اور چیلنج کرتا ہے جس کا ایمان جتنا مضبوط ہوتا ہے اس کے احکام کو پورا کرنے اس کی ممانتوں سے اجتناب اور تقدیر کا مقابلہ کرنے کی صورت میں ان کی اللہ تعالیٰ کی اطاعت اتنی ہی زیادہ ہوتی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات کے مطابق صبر کے ساتھ ہوتی ہے اس کے نتیجے میں دونوں جہانوں میں ان کی کامیابی میں اضافہ ہوتا ہے باب اکتالیس فصیلت ترپن ہم ان کو اپنی نشانیاں افق اور ان کے اندر دکھائیں گے یہاں تک کہ ان پر واضح ہو جائے گا کہ یہ حق ہے ایمان کو مضبوط کرنا ساتھ صحیح بخاری نمبر 6502 میں موجود حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک آسمانی حدیث میں اللہ تعالیٰ نے چند اہم باتیں بیان فرمائی پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کے خلاف اعلان جنگ فرماتا ہے جو اپنے کسی نیک دوست سے دشمنی کرتا ہے ایسا اس طرح ہوتا ہے کہ جو شخص کسی کے دوست سے دشمنی ظاہر کرتا ہے وہ در حقیقت اس شخص سے بالواسطہ دشمنی دکھا رہا ہوتا ہے یہ بالواسطہ طور پر مسلمانوں کو تنبی کرتا ہے کہ وہ صرف اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں سے دوستی رکھیں اور ان کے لیے کبھی بھی کسی قسم کی دشمنی یا ناپسندیدگی کا اظہار نہ کریں کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے دشمنوں جیسا کہ شیطان کا رویہ ہے باب ساٹھ الممتحنہ آیت ایک اے جو ایمان لائے ہو میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بنا یہ جاننا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی کوئی بھی صورت اس کے خلاف جنگ ہے لہذا ایک مسلمان کو ہر قسم کی نافرمانی سے بچنا چاہیے بشمول اس کی اطاعت میں کوشش کرنے والوں کو ناپسند کرنا کیونکہ یہ صرف اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دیتا ہے مثال کے طور پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جامع ترمزی نمبر 3862 میں موجود ایک حدیث میں تنبی کی ہے کہ کوئی شخص کبھی بھی اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی توہین نہ کرے کیونکہ ان کی توہین کرنا توہین کے مترادف ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جس نے آپ کو نقصان پہنچایا اس نے اللہ تعالیٰ کی توہین کی ہے اور اس گنہگار کو جلد ہی سزا ملے گی بشرتے کہ وہ سچے دل سے توبہ نہ کرے اس کے علاوہ جیسا کہ نیکی جو کہ کسی کی نیت پر مبنی ہے لوگوں سے پوشیدہ ہے مسلمانوں کو دوسرے مسلمانوں کو ناپسند کرنے سے بچنا چاہیے کیونکہ وہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ کا نیک دوست کون ہے لہذا مرکزی حدیث کا یہ حصہ تمام مسلمانوں کے ساتھ اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنے کی ترغیب دیتا ہے ان کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہوئے جو لوگ چاہتے اس کے بعد جو اہم الہی حدیث میں زیر بحث ہے وہ یہ ہے کہ ایک مسلمان صرف اپنے فرائض کی ادائیگی کے ذریعے ہی اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکتا ہے اور وہ رضاکارانہ عمل سالے کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کر سکتے ہیں یہ وضاحت اللہ تعالیٰ کے بندوں کو دو قسموں میں تقسیم کرتی ہے پہلا گروہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے واجبات جیسے فرض نماز اور لوگوں کے لیے جیسے فرض صدقہ اس کا خلاصہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی تعمیل اس کی ممانتوں سے اجتناب اور تقدیر پر صبر کرنے سے ہو سکتا ہے دوسری قسم کے وہ لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک کیا جاتا ہے وہ پہلے گروہ سے برتر ہیں کیونکہ وہ نہ صرف اپنے فرائض کی ادائیگی کرتے ہیں بلکہ رضاکارانہ طور پر نیک کاموں میں بھی کوشش کرتے ہیں اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا یہی واحد راستہ ہے جو اس کے علاوہ کوئی راستہ اختیار کرے گا وہ اس اہم مقصد کو حاصل نہیں کر سکے گا یہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں جد و جہد کیے بغیر ولیت حاصل کرنے کے تصور کو یکسر مسترد کرتا ہے جو شخص یہ دعویٰ کرتا ہے وہ محض جھوٹا ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحیح مسلم نمبر چار ہزار چورانوے میں موجود حدیث کی تصدیق کی ہے کہ جب روحانی قلب پاک ہوتا ہے تو باقی جسم بھی پاک ہو جاتا ہے یہ عمل صالح کی طرف لے جاتا ہے بس اگر کوئی شخص عمال صالحہ مثلا اپنے واجبات کو ادا نہ کرے تو اس کا جسم نجس ہے یعنی اس کا روحانی دل بھی نجس ہے یہ شخص کبھی اللہ تعالیٰ کے قرب تک نہیں پہنچ سکتا یہ نوٹ کرنا ضروری ہے کہ سب سے بڑا رضا کارانہ عمل وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات پر مبنی ہو جو کوئی بھی اپنی روایات پر مبنی رضا کارانہ صالحہ انجام دینے کا انتخاب کرتا ہے اسے شیطان نے بے وقوف بنا دیا ہے کیونکہ کوئی بھی راستہ کسی کو اللہ تعالیٰ کے قریب نہیں لے جائے گا سوائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے اور عمال کے باب تین علی عمران آیت اکتیس کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا دوسرے اعلیٰ طبقے میں شامل متقی مسلمان بھی وہ ہیں جو اس مادی دنیا کی فضول اور فضول چیزوں سے بچتے ہیں یہ رویہ انہیں اپنی کوششوں کو رضاکارانہ کارانہ نیک امال انجام دینے پر مرکوز کرنے میں مدد کرتا ہے یہی وہ گروہ ہے جس نے اللہ سبحانہ اوتال کی خاطر سب کچھ محبت عداوت عنایت اور روک کر اپنا ایمان مکمل کیا سنن نمبر چار ہزار چھ سو اکاسی میں موجود ایک حدیث میں اس کی تلقین کی گئی ہے مزید برآں اس اعلیٰ گروہ کے مسلمان کوشش کرتے ہیں کہ انہیں عطا کی گئی ہر نعمت کو استعمال کریں جیسے کہ ان کی توانائی اور وقت اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے وہ ان کو ایسے طریقوں سے استعمال کرنے سے گریز کرتے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہوں گے اور نہ ہی آخرت میں ان کو فائدہ پہنچائیں گے خواہ یہ طریقے جائز ہوں اس کے بعد جو اہم حدیث زیر بحث ہے وہ یہ ہے کہ جب کوئی شخص فرائض کی ادائیگی اور نفلی امال کو انجام دینے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی پانچوں حواس کو برکت دیتا ہے تاکہ وہ ان کو اس کی اطاعت میں استعمال کرے یہ نیک بندہ بہت کم گنا کرے گا ہدایت میں اس اضافے کی طرف باب انتیس البوت آیت انہتر میں اشارہ کیا گیا ہے اور جو لوگ ہمارے لیے کوشش کرتے ہیں ہم ان کو ضرور اپنے راستے دکھا دیں گے یہ مسلمان فضیلت کے اس درجے کو پہنچ جاتا ہے جس کا ذکر صحیح مسلم نمبر ننانوے میں موجود حدیث میں آیا ہے یہ اس وقت ہوتا ہے جب ایک مسلمان عمل کرتا ہے جیسے نماز گویا وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے جو اس درجے تک پہنچ جائے گا وہ اپنے دماغ اور جسم کو گناہوں سے محفوظ رکھے گا یہ وہ ہے جو جب بولتے ہیں تو اللہ کے لیے بولتے ہیں جب خاموش ہوتے ہیں تو اللہ کے لیے خاموش رہتے ہیں جب وہ کام کرتے ہیں تو اس کے لیے کام کرتے ہیں اور جب وہ ساکت ہوتے ہیں تو اس کی خاطر ہوتے ہیں یہ توحید اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو سمجھنے کا ایک پہلو ہے یہ نوٹ کرنا ضروری ہے کہ اس با اختیاریت میں مشکلات سے صبر کے ساتھ نمٹنا اور شکر کے ساتھ آسانی کے اوقات شامل ہیں جس میں ان نعمتوں کا استعمال شامل ہے جو اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے عطا کی گئی ہے اس با اختیاریت میں ذہنی سکون حاصل کرنا بھی شامل ہے کیونکہ با اختیار ہونے والے کی ذہنی حالت آسانی سے متزلزل نہیں ہوگی اور نہ ہی اس دنیا میں مختلف حالات سے ٹوٹے گی زیر بحث مرکزی حدیث میں اگلی بات یہ ہے کہ اس مسلمان کی دعا پوری ہوگی اور انہیں اللہ تعالیٰ کی پناہ اور پناہ دی جائے گی یہ ان لوگوں کے لیے ایک واضح سبق ہے جو حلال دنیاوی چیزوں کے خواہش مند ہے انہیں اللہ تعالیٰ کی مخلصانہ اطاعت کے سوا کسی اور ذریعہ سے حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے کوئی روحانی استاد اکوئی اور شخص کسی شخص کو اس وقت تک چیزیں نہیں دے سکتا جب تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں کوشش نہ کرے اور ان چیزوں کو حاصل کرنا ان کا مقدر اس کے علاوہ کوئی بھی شخص اللہ تعالیٰ کے عذاب سے دونوں جہانوں میں دوسری پناہ اور حفاظت نہیں کر سکتا اور نہ دے گا یہ حفاظت اللہ تعالیٰ کی مخلصانہ اطاعت سے ہی حاصل ہو سکتی ہے اس سے کچھ لوگوں کی خواہش مندانہ سوچ ختم ہو جاتی ہے جو یقین رکھتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر قائم رہ سکتے ہیں اور پھر بھی اس کے عذاب سے محفوظ رہ سکتے ہیں خاص طور پر آخرت میں کسی اور کی شفاعت سے حالانکہ قیامت کے دن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت ایک حقیقت ہے لیکن اس تنزیہ انداز سے کم تر سلوک کسی کو اس سے محروم نہیں کر سکتا اس حدیث کو ختم کرنے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قرب صرف اس کی سچی اطاعت سے حاصل ہوتا ہے اس کے احکام کی تعمیل اس کی ممانتوں سے اجتناب اور تقدیر پر صبر کرنے سے السلام علیکم باقی تمام مشروع طریقے باطل ہیں اور خواہش مندانہ سوچ کے سوا کچھ نہیں جس کی اسلام میں کوئی قدر و وزن نہیں ایمان کو مضبوط کرنا آٹھ صحیح بخاری نمبر 6806 میں موجود ایک طویل حدیث میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کے ساتھ گروہوں کا تذکرہ کیا ہے جنہیں اللہ تعالی قیامت کے دن سایہ فرمائے گا یہ سایہ ان کو قیامت کے دن کی ہولناکیوں سے محفوظ رکھے گا جس میں سورج کو تخلیق کے دو میل کے اندر اندر لانے کی وجہ سے ناقابل برداشت گرمی بھی شامل ہے اس کی تنبی جامع ترمزی نمبر 2421 میں موجود حدیث میں کی گئی ہے ان گروہوں میں سے ایک نوجوان بھی شامل ہے جس کی پرورش اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ہوئی یہ ایک عظیم عمل ہے کیونکہ کسی کی جوانی میں دنیاوی چیزوں کی خواہش اور ان کو حاصل کرنے کے لیے ذہنی اور جسمانی قوت حاصل کرنا سب سے بڑا کام مثال کے طور پر بزرگوں کا مسجد میں باقاعدگی سے جانا عام ہے لیکن کسی نوجوان کا مشاہدہ کرنا بہت کم ہے پس اگر وہ اپنی خواہشات کو ایک طرف رکھ کر اللہ تعالیٰ کے احکام کو پہلے پورا کرنے کی کوشش کریں تو ان کا اجر عظیم ہوگا غور طلب بات یہ ہے کہ یہ حدیث کسی ایسے نوجوان کی طرف اشارہ نہیں کرتی جو مسلسل اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہو اس سے مراد وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف اپنے فرائض کو پورا کرتا ہے جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات کے مطابق فرض نمازیں اور لوگوں کے لیے ان کے فرائض جو اس طرح کا برتاؤ کرے گا اسے دوسرے حلال کاموں کے لیے کافی وقت ملے گا لیکن یہ رویہ کسی نوجوان میں شاز و نادر ہی دیکھنے میں آتا ہے کیونکہ زیادہ تر مسلمان اپنے فرائض کی ادائیگی کی اہمیت کو صرف اس وقت سمجھتے ہیں جب وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں اس لیے والدین اور بزرگوں کے لیے یہ انتہائی ضروری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو چھوٹی عمر سے ہی اپنے فرائض کی ادائیگی کی ترغیب دیں درحقیقت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنن ابو داود چار سو پچانوے میں موجود ایک حدیث میں والدین کو بھی نصیحت کی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو فرض نمازیں پڑھنے کی ترغیب دیں قبل اس کے کہ وہ اس عمر کو پہنچ جائیں جب وہ ان پر فرض ہو جائیں یہ تیاری اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ جب وہ ان پر پابند ہوں گے تو وہ اپنے فرائض کو پورا کریں گے بدقسمتی سے یہ بچوں کی پرورش کا ایک پہلو ہے جسے مسلمان اکثر نظر انداز کرتے ہیں کیونکہ وہ اپنے بچوں کو دنیاوی معاملات میں کامیاب ہونے کی ترغیب دیتے ہیں اور ان کی مذہبی تعلیم میں تاخیر کرتے ہیں لیکن اس وقت تک وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے کے لیے اپنی راہ متعین کر لیتے ہیں قیامت کے دن اگلا سایہ وہ مسلمان ہوگا جس کا دل مساجد سے لگا ہوا ہے اس میں وہ مسلمان بھی شامل ہے جو اپنی فرض نمازیں جماعت کے ساتھ مسجد میں ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے صحیح مسلم نمبر 1481 میں موجود حدیث کو سمجھ کر اس عمل کو انجام نہ دینے کی سنگینی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے اس میں متنبع کیا گیا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان مردوں کے گھروں کو حکم دینا چاہا جو اپنی قربانی دینے میں ناکام رہے مسجد میں باجماعت نمازیں بغیر کسی عذر کے جلا دی جائیں اس دن اور دور میں ایک محنت کش مسلمان کے لیے اپنی تمام فرض نمازیں جماعت کے ساتھ مسجد میں ادا کرنا مشکل ہے لیکن پھر بھی چند کو چھوڑ کر ہر مسلمان ہر روز مسجد میں جماعت کے ساتھ کم از کم چند فرض نمازیں ادا کر سکتا ہے مثال کے طور پر جو لوگ رات کی شفٹوں میں کام کرتے ہیں وہ فرض نمازیں پڑھ سکتے ہیں جو دن میں ہوتی ہیں اور جو لوگ دن کی شفٹوں میں کام کرتے ہیں وہ فرض نمازیں پڑھ سکتے ہیں جو رات کے وقت مسجد میں جماعت کے ساتھ ہوتی ہے اس حدیث میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو اسلامی علم سکھانے اور سیکھنے کے لیے باقاعدگی سے مسجدوں میں آتے ہیں کیونکہ یہ عمل ان کے دلوں کو مسجد کی طرف لوٹنے کا سبب بنتا ہے زیر بحث مرکزی حدیث میں آخری شخص جس کو قیامت کے دن سایہ ملے گا وہ ہے جو تنہائی میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے اور روتا ہے اولا یہ کہ یہ رد عمل خلوت میں ہوتا ہے مسلمانوں کے اخلاص پر دلالت کرتا ہے ان کا رد عمل خالصتنا اللہ تعالیٰ کے لیے یہ رد عمل بہت سے عوامل کی وجہ سے ہو سکتا ہے جس میں کسی کو ان بے شمار نعمتوں کا ادراک بھی شامل ہے جو انہیں دی گئی ہیں حالانکہ وہ ان کا غلط استعمال کر کے ان کے لیے شکر گزاری کی کمی کا اظہار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کو سمجھنا جب وہ مخلوق سے ان کے گناہوں کو چھپاتا ہے ایک مسلمان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلسل برکتیں مل رہی ہیں یہاں تک کہ جب وہ گناہ کرتے ہیں ایک مسلمان کا ان کے اپنے امال کی عکاسی اور تشخیص جو انہیں خلوص دل سے توبہ کرنے کی ترغیب دیتا ہے کسی کا یہ احساس کہ انہیں صرف اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بخشا اور جنت عطا کی جائے گی نہ کہ ان کے امال صالحہ کی وجہ سے جس کی تصدیق صحیح بخاری نمبر 6467 میں موجود حدیث سے ہوتی ہے غور طلب بات یہ ہے کہ یہ رد عمل صرف اس وقت ہوتا ہے جب کوئی اس مادی دنیا آخرت موت قیامت اور ان کے عمال پر صحیح معنوں میں غور کرتا ہے جو اس سے غافل رہے گا وہ کبھی یہ نتیجہ حاصل نہیں کر سکے گا ایمان کو مضبوط کرنا نو جامع ترمزی نمبر 1987 میں موجود ایک حدیث میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند اہم نصیحتیں فرمائیں سب سے پہلے تقو کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے یہ اس وقت حاصل ہوتا ہے جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے احکام کو بجا لاتا ہے اس کی ممانتوں سے باز آتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات کے مطابق صبر کے ساتھ تقدیر کا سامنا کرتا ہے یہ صرف قرآن پاک کی تعلیمات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات کو سیکھنے اور اس پر عمل کرنے سے حاصل ہوتا ہے یہ نصیحت اسلام کی تمام تعلیمات اور فرائض کا احاطہ کرتی ہے جب کوئی اس طریقے سے کوشش کرتا ہے تو بلاخر وہ ایمان کے اعلیٰ درجے تک پہنچ جاتا ہے جسے فضیلت کہتے ہیں یہ اس وقت ہوتا ہے جب کوئی عمل کرتا ہے جیسے کہ نماز پڑھنا گویا وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے ان کا مشاہدہ کر رہا ہے صحیح مسلم نمبر ننانوے میں موجود ایک حدیث میں اس کی نصیحت کی گئی ہے یہ اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ انسان اللہ تعالی اور مخلوق دونوں کے لیے اپنے فرائض کو پورا کرے مؤخر الذکر میں اسلام کی تعلیمات کے مطابق لوگوں کے حقوق کو پورا کرنا شامل ہے یہ دوسروں کے ساتھ سلوک کرنے سے بہترین طریقے سے پورا ہوتا ہے جیسا کہ کوئی شخص لوگوں کے ساتھ سلوک کرنا چاہتا ہے دوسری نصیحت جو زیر بحث مرکزی حدیث میں دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان کو چاہیے کہ وہ گناہ کے بعد نیک عمل کرے تاکہ اس سے گناہ مٹ جائے اس سے مراد صرف چھوٹے گناہ ہیں کیونکہ بڑے گناہوں کے لیے مخلصانہ توبہ کی ضرورت ہوتی ہے اگر کوئی اپنے عمل سالے میں سچے دل سے توبہ کا اضافہ کرے تو اس سے چھوٹے یا بڑے تمام گناہ مٹ جائیں گے لیکن عمل سالے کا ایک حصہ یہ ہے کہ اس گناہ کو دوبارہ نہ دہرانے کی کوشش کی جائے کیونکہ نیک عمل کے ساتھ عمل کرنے کی نیت سے گناہ کرنا ایک خطرناک گمراہ کن ذہنیت ہے گناہ نہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور جب وہ سرزد ہو جائیں تو سچے دل سے توبہ کرنی چاہیے سچی توبہ میں پچھتاوا اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا اور جس پر بھی ظلم ہوا ہے شامل ہے جب تک کہ اس سے مزید پریشانی نہ ہو انسان کو سچے دل سے ودا کرنا چاہیے کہ وہ دوبارہ وہی سے ملتے جلتے گناہوں سے بچنے اور کسی بھی گناہ کی تلافی کرے وہ حقوق جو اللہ تعالیٰ اور لوگوں کے بارے میں پامال ہوئے ہیں ایمان کو مضبوط کرنا دس سنن ابن ماجہ نمبر تین ہزار تین سو اکہتر میں موجود ایک حدیث میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تنبی کی ہے کہ مسلمان کو ہرگز شراب نہیں پینی چاہیے کیونکہ یہ تمام برائیوں کی کنجی ہے بدقسمتی سے مسلمانوں میں یہ کبیرہ گنا وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا چلا گیا ہے یہ تمام برائیوں کی کنجی ہے کیونکہ یہ دوسرے گناہوں کو جنم دیتی ہے یہ بالکل واضح ہے کیونکہ شرابی اپنی زبان اور جسمانی حرکات پر قابو کھو دیتا ہے صرف اس خبر کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ شراب پینے سے کتنا جرم ہوتا ہے یہاں تک کہ جو لوگ اعتدال سے پیتے ہیں وہ صرف اپنے جسم کو نقصان پہنچاتے ہیں جسے سائنس نے ثابت کیا ہے الکوہل سے منسلک جسمانی اور ذہنی بیماریاں بے شمار ہیں اور نیشنل ہیلتھ سروس اور ٹیکس دہندگان پر بھاری بوجھ کا باعث بنتی ہیں یہ تمام برائیوں کی کلید ہے کیونکہ یہ انسان کے تینوں پہلوؤں پر منفی اثر ڈالتی ہے ان کا جسم دماغ اور روح یہ لوگوں کے درمیان تعلقات کو تباہ کر دیتا ہے کیونکہ الکحل کسی کے رویے کو منفی طور پر متاثر کرتا ہے مثال کے طور پر شراب نوشی اور گھریلو تشدد کے درمیان واضح تعلق ہے باب پانچ الماد آیت نبے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو بے شک نشہ جوا پتھر پر قربانی اللہ کے سوا کسی اور کے لیے نہیں اور تغیانی کے تیر شیطان کے کاموں سے ناپاک ہیں لہٰذا اس سے بچوں تک تم فلا پا حقیقت یہ ہے کہ شراب پینے کو اس آیت میں ان چیزوں کے ساتھ رکھا گیا ہے جن کا تعلق شرک سے ہے اس بات پر روشنی ڈالتا ہے کہ اس سے بچنا کتنا ضروری ہے یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنن ابن ماجہ نمبر تین ہزار تین سو چھہتر میں موجود ایک حدیث میں تنبی فرمائی ہے کہ شراب باقاعدگی سے پینے والا جنت میں نہیں جائے گا سنن ابن ماجہ نمبر اڑسٹھ کی ایک حدیث کے مطابق امن کے اسلامی سلام کو پھیلانا جنت کے حصول کی کلید ہے امام بخاری کی ادب المفرد نمبر ایک ہزار سترہ میں پائی جانے والی ایک حدیث مسلمانوں کو مشورہ دیتی ہے کہ وہ کسی ایسے شخص کو سلام نہ کریں باقاعدگی سے شراب پیتا ہے شراب ایک انوکھا کبیرہ گناہ ہے کیونکہ سنن ابن ماجہ کی ایک حدیث نمبر تین ہزار تین سو اسی میں اس پر دس مختلف طریقوں سے لانت کی گئی ہے ان میں شراب خود اسے بنانے والا اس کے پیدا کرنے والا جس کے لیے تیار کیا گیا شامل ہے اسے بیچنے والا اسے خریدنے والا اسے اٹھانے والا جس تک پہنچایا جائے وہ جو اسے بیچ کر حاصل کردہ مال کو استعمال کرے اسے پینے والا اور اس کو ڈالنے والا جو شخص ایسی لانت کا معاملہ کرتا ہے وہ اس وقت تک حقیقی کامیابی حاصل نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ سچے دل سے توبہ نہ کرے اگرچہ شراب کی لت کو توڑنا مشکل ہے لیکن کسی کو بھی ان تمام چیزوں سے بچنے کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے جو اسے اس کی طرف مائل کرے جیسے برے دوست انہیں ان کے لیے دستیاب تمام مدد کا استعمال کرنا چاہیے جیسے کاؤنسلنگ سیشن انہیں کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کسی شخص پر ایسا بوجھ نہیں ڈالتا جس کو وہ پورا نہ کر سکے باب دو البقرہ آیت دو سو چھیاسی اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی طاقت کے بغیر فرض نہیں کرتا یہ چیزیں ان کو اس بڑے گناہ سے نیکی سے باز آنے میں مدد دیں گی ایمان کو مضبوط کرنا گیارہ صحیح بخاری نمبر 6466 میں موجود ایک حدیث میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نصیحت فرمائی کے عمال صحیح خلوص اور اعتدال کے ساتھ کیے جائیں انہوں نے مزید کہا کہ انسان کے عمال اسے جنت میں نہیں لے جائیں گے اور اس نتیجے پر پہنچے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب عمال وہ ہیں جو کم ہی کیوں نہ ہو مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ وہ صحیح معنوں میں عمال کو انجام دیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات کے مطابق کیونکہ اس ہدایت کے بغیر امال انجام دینے سے اللہ تعالیٰ کی رضا سے دور ہو جائے گا باب تین علی عمران آیت اکتیس کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا اس کے بعد انہیں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کرنا چاہیے نہ کہ کسی اور وجہ سے جیسے دکھاوے کے لیے ان لوگوں سے کہا جائے گا کہ وہ ان لوگوں سے اپنا اجر حاصل کریں جن کے لیے انہوں نے قیامت کے دن عمل کیا جو ممکن نہیں ہوگا جامع ترمزی نمبر ایک سو چون میں موجود حدیث میں اس کی تنبی کی گئی ہے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے اوپر بوجھ ڈالے بغیر اعتدال کے ساتھ رضاکارانہ نیک ایک امال انجام دیں کیونکہ یہ اکثر ترک کرنے کا باعث بنتا ہے اس کے بجائے انہیں اپنی استطاعت اور اسباب کے مطابق باقاعدگی سے عمل کرنا چاہیے خواہ یہ عمال حجم اور تعداد میں کم ہی کیوں نہ ہوں کیونکہ یہ ان بڑے عمال سے کہیں زیادہ برتر ہے جو وقتا فوقتا کیے جاتے ہیں اعتدال انسان کو ان کے فرائض اور ذمہ داریوں میں سے کسی کو نظر انداز کرنے سے بھی روکتا ہے خواہ وہ اللہ تعالیٰ بزرگی آ لوگوں کے حوالے سے ہوں اعتدال انسان کو اپنی تمام ذمہ داریوں کو پورا کرنے کی بھی اجازت دیتا ہے اور اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ اس کے پاس ضرورت سے زیادہ اسراف افضول خرچی کے بغیر حلال لذتوں سے لطف اندوز ہونے کے لیے کافی وقت ہو آخر میں ایک مسلمان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ان کے امال صالحہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے کیونکہ انہیں انجام دینے کا الہام علم طاقت اور موقع اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے لہذا مسلمان صرف اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہی جنت میں داخل ہوں گے اس کے علاوہ خواہ ہاں، کتنے ہی اچھے کام کیوں نہ کیے جائیں وہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ان گنت نعمتوں کا کبھی بھی مناسب شکر ادا نہیں کر سکتا ان حقائق کو سمجھنا انسان کو تکبر کی مہلک خصوصیت کو اپنانے سے روکتا ہے ایک ایٹم کی قیمت ایک کو جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے صحیح مسلم نمبر دو سو چھیاسٹھ میں موجود حدیث میں اس کی تنبی کی گئی ہے ایمان کو مضبوط کرنا بارہ جامع ترمزی نمبر دو ہزار تین سو نواسی میں موجود حدیث میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نصیحت فرمائی کہ نیکی حسن اخلاق ہے اور گناہ ایک منفی اندرونی احساس پیدا کرتا ہے اور اس کے کرنے والے کو ناپسند ہوتا ہے کہ دوسروں کو اس کا پتہ چلے یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ نیکی اور نیکی کی جڑ حسن اخلاق ہے یہ اس وقت ہوتا ہے جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی طرف اپنی ذمہ داری پوری کرتا ہے اس کے احکام کی تعمیل کرتا ہے اس کی ممانتوں سے اجتناب کرتا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات کے مطابق صبر کے ساتھ تقدیر کا مقابلہ کرتا ہے اور اس میں اسلام کی تعلیمات کے مطابق لوگوں کے حقوق کی ادائیگی بھی شامل ہے یہ اس وقت پورا ہو سکتا ہے جب کوئی لوگوں کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرے جیسا کہ وہ چاہتے ہیں کہ دوسرے ان کے ساتھ برتاؤ کرے در حقیقت ایک شخص اس وقت تک سچا مومن نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ دوسروں کے لیے وہی پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے جامع ترمزی کی حدیث نمبر دو ہزار پانچ سو پندرہ میں اس کی نصیحت کی گئی ہے اللہ تعالیٰ اور لوگوں کے نزدیک حسن اخلاق کو اپنانا ضروری ہے کیونکہ یہ قیامت کے ترازوں میں سب سے بھاری چیز ہوگی اور اچھے اخلاق والے شخص کے لیے نماز اور روزے رکھنے والے کے برابر ثواب ملے گا جامع ترمزی نمبر دو ہزار تین میں ایک حدیث میں اس کی تلقین کی گئی ہے زیر بحث اہم حدیث یہ بھی بتاتی ہے کہ کسی کے عمال کا فیصلہ کیسے کیا جائے گناہ وہ چیز ہے جو ایک منفی اندرونی احساس پیدا کرتی ہے اور گار دوسروں کو ان کے عمال کے بارے میں تلاش کرنا ناپسند کرتا ہے اگر کوئی مسلمان اس نصیحت پر عمل کرے تو وہ گناہوں کی کثرت سے بچ جائے گا جیسا کہ انسانوں کی تخلیق اس طرح کی گئی ہے کہ جب وہ زیادہ تر گناہ کرتے تو انہیں خبردار کرتا ہے یہ مجرم ضمیر در حقیقت اس بات کا ثبوت ہے کہ انسان کی روکو قیامت کے دن ان کے جواب دہی پر یقین کرنے کی پیش گوئی کی گئی ہے جیسا کہ انسان گناہوں کے بارے میں منفی محسوس کرتا ہے یہاں تک کہ جب وہ مکمل طور پر یقین رکھتا ہو کہ لوگ ان کے لیے جواب دہ نہیں ہوں گے جیسے کہ پولیس کے طور پر یہ نوٹ کرنا ضروری ہے کہ مسلمانوں کو اب بھی اسلامی علم حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کیونکہ یہ اندرونی تنبی تمام گناہوں کے ساتھ نہیں ہوتی اور اگر وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر قائم رہے تو وہ اس تنبیتی نظام سے محروم ہو جائیں گے سنن ابن ماجہ نمبر چار ہزار دو سو چوالیس میں موجود ایک حدیث میں اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے لیکن اس کے باوجود یہ گناہوں سے بہترین روک تھام ہے جس پر مسلمانوں کو دھیان دینا چاہیے ایمان کو مضبوط کرنا تیرہ امام منظری کی بیداری اور اندیشہ نمبر اٹھائیس میں موجود ایک حدیث میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو خصلتوں کی نصیحت فرمائی جو ایک مسلمان کو جنت میں لے جاتی ہے امام منظری کی بیداری اور اندیشہ نمبر اٹھائیس میں موجود ایک حدیث میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تین خصلتوں کی نصیحت فرمائی جو مسلمان کو جنت میں لے جاتی ہے پہلا حلال کھانا کھایا جائے اس میں کسی کی زندگی کے کسی بھی پہلو میں غیر قانونی جیسے دولت حاصل کرنے اور استعمال کرنے سے گریز کرنا شامل ہے صحیح مسلم نمبر دو ہزار تین سو بیالیس میں موجود ایک حدیث میں تنبی کی گئی ہے کہ حرام رزق استعمال کرنے والے مسلمان کے اعمال صالحہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں ہوں گے حلال رزق کا حصول اسلام کی بنیاد ہے اس کے بغیر کامیابی ممکن نہیں جیسا کہ آسمانوں اور زمین کی تخلیق سے پچاس ہزار سال پہلے ان کے لیے حلال رزق مختص کیا گیا تھا صحیح مسلم نمبر چھ ہزار سات سو میں موجود حدیث کے مطابق ایک مسلمان کو چاہیے کہ اسے حاصل کرنے کے لیے اپنی طاقت اور وسائل کو پورا یقین رکھتے ہوئے استعمال کرے وہ اسے وصول کریں گے یہ انہیں غیر قانونی کی پیروی کرنے سے روک دے گا دوسری خصوصیت جس کا ذکر مرکزی حدیث میں کیا گیا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات پر عمل کرنا ہے اس کا مطلب صرف انہیں سیکھنا نہیں ہے بلکہ اس سے بھی اہم بات یہ ہے کہ ان پر عمل کرنا بھی شامل ہے اس میں اللہ تعالیٰ کے احکام کی تعمیل اس کی ممانتوں سے اجتناب اور صبر کے ساتھ تقدیر کا سامنا کرنا شامل ہے ایک مسلمان کو اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے کبھی بھی یہ نہیں لینا چاہیے کہ کن روایات پر عمل کیا جائے اور نہ ہی ان کی غلط تشریح کرے وہ اپنی روایات کے معنی کی ترجیح کی ترتیب کو دوبارہ ترتیب نہ دیں پہلے قائم شدہ روایات پر عمل کیا جائے اور اس کے بعد غیر قائم شدہ مفہوم یعنی غیر منظم روایات پر عمل کیا جائے جیسا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن مجید کا عملی نمونہ ہے ان کے نقش قدم پر عمل پیرا ہوئے بغیر دنیا آخرت میں کامیابی اور امن کا حصول ممکن نہیں باب تین علی عمران آیت اکتیس کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا ایمان کو مضبوط کرنا چودہ امام منظری کی بیداری اور اندیشہ نمبر تیس میں موجود حدیث میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نصیحت فرمائی کہ قرآن کریم قیامت کے دن شفاعت کرے گا جو لوگ زمین پر اپنی زندگی کے دوران اس کی پیروی کرتے ہیں وہ قیامت کے دن اس کے ذریعہ جنت میں لے جائیں گے لیکن جو لوگ زمین پر اپنی زندگی کے دوران اس کو نظر انداز کرتے ہیں وہ دیکھیں گے کہ یہ انہیں قیامت کے دن جہنم میں دھکیل دے گا قرآن پاک ہدایت کی کتاب ہے یہ محض تلاوت کی کتاب نہیں ہے لہذا مسلمانوں کو قرآن پاک کے تمام پہلوؤں کو پورا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ یہ دونوں جہانوں میں کامیابی کے لیے ان کی رہنمائی کرتا ہے پہلا پہلو اسے صحیح اور باقاعدگی سے پڑھنا ہے دوسرا پہلو یہ ہے کہ اسے کسی معتبر عالم کے ذریعے سمجھ لیا جائے اور آخری پہلو یہ ہے کہ اس کی تعلیمات پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات کے مطابق عمل کیا جائے یہ اس بات کو یقینی بنائے گا کہ وہ قرآن پاک پر صحیح طریقے سے عمل کریں جیسا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی قرآن پاک کا عملی نفاذ ہے ایسا سلوک کرنے والوں کو دنیا کی ہر مشکل سے رہنمائی اور قیامت کے دن اس کی شفاعت کی بشارت دی جاتی ہے باب سولہ النحل آیت ستانوے جس نے نیک عمل کیا خواہ وہ مرد ہو یا عورت حالانکہ وہ مومن ہے ہم اسے ضرور پاکیزہ زندگی دیں گے اور ان کو ان کے بہترین عمال کے مطابق ضرور دیں گے لیکن جیسا کہ مرکزی حدیث سے متنبع کیا گیا ہے کہ قرآن کریم صرف ان لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے جو اس کے پہلوؤں پر صحیح طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات کے مطابق عمل کرتے ہیں لیکن جو لوگ اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے سے گریز کرتے ہیں یا جان بوجھ کر اس کی غلط تشریح کرتے ہیں اور بجائے اپنی خواہشات کے مطابق عمل کرتے ہیں وہ قیامت کے دن اس صحیح ہدایت اور اس کی شفاعت سے محروم رہیں گے درحقیقت دونوں جہانوں میں ان کا مکمل نقصان اس وقت تک بڑھے گا جب تک کہ وہ سچے دل سے توبہ نہ کرے باب بیس تاہا آیت ایک سو چوبیس اور جو میری یاد سے روگردانی کرے گا اس کی زندگی تندستی سے گزرے گی اور ہم سے قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے آخر میں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ قرآن پاک اگرچہ دنیاوی مسائل کا علاج ہے لیکن مسلمان کو صرف اس مقصد کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے یعنی قرآن کریم کو ایک آلے کی طرح سمجھ کر نہ صرف اس کی تلاوت کریں تاکہ وہ اپنے دنیاوی مسائل کو حل کر سکیں جسے مشکل کے وقت دور کیا جاتا ہے اور پھر مسئلہ حل ہونے پر اسے دوبارہ ٹول باکس میں رکھ دیا جاتا ہے قرآن کریم کا بنیادی کام دنیا کی مشکلات میں رہنمائی کرنا ہے تاکہ آخرت میں محفوظ طریقے سے پہنچ سکے یہ مقصد قرآن کریم کو سمجھے اور اس پر عمل کیے بغیر پورا ہونا ممکن نہیں اندھی تلاوت ہی کافی نہیں ہے اس اہم کام کو نظر انداز کرنا اور اسے صرف اپنے دنیاوی مسائل کے حل کے لیے استعمال کرنا درست نہیں ہے کیونکہ یہ ایک سچے مسلمان کے طرز عمل کے خلاف ہے یہ اس شخص کی طرح ہے جو بہت سے مختلف لوازمات کے ساتھ کار خریدتا ہے لیکن اسے نہیں چلایا جا سکتا جو کہ کار کا بنیادی مقصد ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ شخص محض بے وقوف ہے باب سترہ الاسرہ آیت بیاسی اور ہم قرآن میں سے وہ چیز نازل کرتے ہیں جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے لیکن یہ ظالموں کے لیے نقصان کے سوا کچھ نہیں بڑھاتا ایمان کو مضبوط کرنا پندرہ صحیح مسلم نمبر ایک ہزار پانچ سو اٹھائیس کی ایک حدیث میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نصیحت فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب جگہیں مسجدیں ہیں اور سب سے زیادہ ناپسندیدہ جگہیں بازار ہیں اسلام مسلمانوں کو مساجد کے علاوہ کسی اور جگہ جانے سے منع نہیں کرتا اور نہ ہی انہیں ہمیشہ مساجد میں رہنے کا حکم دیتا ہے لیکن یہ ضروری ہے کہ وہ باجماعت نماز کے لیے مساجد میں جانے اور مذہبی اجتماعات میں شرکت کو ترجیح دیں بازاروں اور دیگر مقامات پر غیر ضروری طور پر جانے سے زیادہ جب ضرورت پیش آئے تو دوسری جگہوں مثلا شاپنگ سینٹرز میں جانے میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن مسلمان کو غیر ضروری طور پر وہاں جانے سے گریز کرنا چاہیے کیونکہ یہ وہ جگہیں ہیں جہاں گناہ زیادہ ہوتے ہیں جب بھی وہ دوسری جگہوں پر جاتے ہیں تو انہیں یہ یقینی بنانا چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے اجتناب کرے جس میں دوسروں پر ظلم کرنا بھی شامل ہے انہیں ضرورت سے زیادہ میل جول سے بچنا چاہیے کیونکہ یہ معاشرے میں ہونے والے اکثر گناہوں کا سبب ہے مساجد سے مراد گناہوں سے پناہ گاہ اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے لیے ایک آرام دہ جگہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ کے احکام کی تعمیل اس کی ممانتوں سے اجتناب اور تقدیر کا مقابلہ مقدس روایات کے مطابق صبر کے ساتھ کرنا شامل ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح ایک طالب علم لائبریری سے استفادہ کرتا ہے جیسا کہ یہ مطالعہ کے لیے ایک ماحول ہے اسی طرح مسلمان مساجد سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں کیونکہ ان کا مقصد مسلمانوں کو مفید علم حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے کی ترغیب دینا ہے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر سکیں صحیح طریقے سے مساجد اپنے ایک مقصد کو یاد دلانے کے لیے بھی ایک بہترین جگہ ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو اس کی خوشنودی کے لیے استعمال کرتے ہوئے خلوص دل سے اللہ کی اطاعت کرنا مساجد بھی لوگوں کو اپنی سرگرمیوں کو صحیح طریقے سے ترجیح دینے کی ترغیب دیتی ہے تاکہ وہ اپنی ضروریات اور ذمہ داریوں کو پورا کر سکیں آخرت کے لیے مناسب تیاری کر سکیں اور اعتدال کے ساتھ حلال لذتوں سے لطف اندوز ہو سکیں جو شخص مساجد سے اجتناب کرتا ہے وہ اکثر اپنا وقت اور وسائل فضول اور فضول کاموں میں ضائع کرتا ہے اور اس وجہ سے وہ دونوں جہانوں میں فائدہ اٹھانے سے محروم رہتا ہے ایک مسلمان کو نہ صرف مساجد کو دوسری جگہوں پر ترجیح دینی چاہیے بلکہ وہ دوسروں کو بھی جیسے کہ اپنے بچوں کو بھی ایسا کرنے کی ترغیب دینی چاہیے درحقیقت یہ نوجوانوں کے لیے گناہوں جرائم اور بری صحبت سے بچنے کے لیے بہترین جگہ ہے جس سے دونوں جہانوں میں مصیبت اور پشیمانی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا